حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت فرمائی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تھال منگوایا اتنے میں آپ کے آزا ڈھیلے پڑ گئے اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے مجھے آپ کی وفات کا پتہ بھی نہیں چلا تو آپ نے کس کو وسیعت فرما دی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چو